الله الرحمن الرحيم فذهب قوم إلى هذا وقالوا هكذا حجم الرجلين يمسحان كما يمسح الرأس وقال لهم في ذلك آخرون فقالوا بل يغسلان واحتجوا في ذلك من الآثار وبالسند المتصل منا إلى الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته قال حدثنا قال قال بن قدامة قال حدثنا عقمة بن خالد أو قال بخير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وضوئه وبه قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو بكر مطلب بن عبد الله بن المخزومي عن حمران بن عبان أن الله فغزا الجن ثلاثا ثلاثا وقال لو كنت هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقته وبه قال حدثنا ابن ابي عقيل قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ابن لهيعه عن يزيد بن عمرو المعافري قال سمعت أبا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد فيقول سمعت المستورد من القريشي يقول رسول الله يكون إلا في الغزو لأن المسخ لا يبلغ فيه ذلك على ظهور القدمين خاصة وبه قال حدثنا محمد بن حسين أبي داود قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلسلے میں حضرات فقہ اور دوسرے حضرات کا یہاں علاقے میں جمہور حضرات فقہ نے اس کو کی جائے میرا مذہب مطلب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو غسل ہو اور کثرے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو نفع ہو اس لیے انہوں نے دونوں کو واضح قرار دیا یہاں روافظ کے مسلک کی تردید کرنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے اور فضاو قوموں کا مصداق علامہ نے قرار دیا ہے بہت سے اہل تشیو کے علاوہ بھی ہیں جیسے حضرت حسن شابی اکرما اور فرقہ امامیہ جو حضرت علی کے امامت کے قائل ہیں ان کا مسلک بھی یہی اس سلسلے میں جو روایتیں یہی ہے کہ انہوں نے کہیں پانی لے کر پیر ڈال دیا کہیں چھینٹیں مار دی کہیں پر رشا کا لفظ ہے اور <clears throat> کہیں پر سکا کا لفظ ہے پانی پورا کیا اور اور پانی کی چھینٹے ماحول میں گزری اس سے مسا الرجلین کو ثابت کیا امام صحابی رحمت اللہ علیہ نے تین قسم کی روایتیں وجوب فرض بارے فرض غسل کے بارے میں ان یعنی غسل اجرے کے سلسلے میں تین قسم کی روایتیں ذکر کی ایک روایت کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیلی روایتیں ہیں کہ جس میں آپ کا رجلین کا مذکور اور ثابت ہے اور یہ اتنی ساری روایتیں جو آج پڑھی گئی ہیں یہ پہلے قسم سے ہی متعلق ہیں اور اس میں آپ کے وضو کو نقل کیا گیا ہے اور یا بعض حضرات نے وضو کیا اور حوالہ دیا کہ کا یہی وضو تھا اور اس میں انہوں نے پیر کو تین مرتبہ اس سلسلے میں کیا سے متواترہ ہے مصحف بھی ہے اور جڑ بھی ہے لیکن جڑ کی روایت سے ہونے کے باوجود اہل سنت و جماعت اور جمہور حضرات فقہ کے نزدیک رسم رفت فرد ہے اور اس کے نماز نہیں ہوگی کثرے کی روایت میں جو توجیحات آپ کر چکے ہیں وہ وہی ہے کہ یا تو جلد جوار کی وجہ سے کثرہ دے دیا ہے تو نصب لیکن جر جوار کی وجہ سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کا عراق کچھ اور ہوتا ہے لیکن رعایت کرتے ہوئے اس کے عراق کو تبدیل کر دیا جاتا ہے اس کو ہم بنا دیا جاتا ہے اور بعض لوگوں نے فرمایا کہ یہ ایسا ہے جیسے کہ <clears throat> الفتحا بمان بارزن کی توجہ آپ نے پڑھی کہ دو وہاں پر معمول ہیں دو عاملوں کے ایک عامل کو حذف کر کے اس کے معمول کو مضبوط عامل کے معمول پر ات کیا جائے دو عاملوں کے معمول میں سے ایک کو دوسرے پر ات کر دیا جائے تو یہ سورج بھی یہاں پر ہے تو اصل میں یہاں پر جو مذکور وکش ہو روسکم وار جو رقم تو یہاں پر یہی تھا کہ اصل میں تو تھا وہ لیکن اس کے عامل کو کر کے ماقبل پر اس کو اص کر دیا گیا جیسے کہ یعنی اس کا ایک مستقل معمول عامل ہے اور اس عامل کو حضرت کر کے اس کے معمول کو غم سہو کے معمول پر اص کر دیا گیا ہے تو یہ جو مشہور جملہ کہ النفس باردن میں کیا توجہ ہے جی کہ مان باردن کا ایک عامل تھا اور اس کو حذف کر دیا اور اس کے معمول کو ماقبل کے عامل کے معمول پر عط کر دیا ورنہ اگر اس کو براہ راست بغیر تکرار عامل کے اگر پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو چارہ کھلایا اور پانی کھلایا ظاہر کہ پانی کھلانے کا نہیں ہوتا پلانے کا ہوتا ہے تو اس لیے یہاں پر یہی مانا ہے اور بعض اواعت نے فرمایا کہ کثرے کی روایت ٹھیک ہے ثابت ہے اور لیکن اس کثرے کی روایت میں توجہ بچوں کے احتمال ہے جیسے کہ یہ توجہ ہے بیان کی اور بعض اگر نے فرمایا کہ یہاں پر <clears throat> عام سو پہ روکن کی اصراف ہے یہاں پر پانی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اس اصراف اور پانی کو استعمال کرنے کے لیے سے اس کو تابے بنا دیا ہے ورنہ مقصود غسل ہے نہ کہ مسا اور حضرت دہلی کی روایت کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یا تو وہ منسوخ ہے قرآن کریم کی جب آئے آیت نازک ہوئی اور یہ احادیث جب آئی کر دیا ہے اور یا ماحول میں یہ بھی آپ نے دیکھا کہ حضرت علی نے جو وضو کیا اس میں پیر کے مسا کے ساتھ ساتھ وجہ اور رجلین کے مسا کا بھی تذکرہ مساقہ چہرے پر بھی مسا کیا پر ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک تو یدین اور وجہ پر غسل ہے مسا اس کے بارے میں جو توجہ ہے وہی توجہ یہاں پر بھی ہے اور وہ توجہ ہے غسل کی طرف اشارہ ہے تو اسی طریقے سے میں بھی غسل خفیف کی طرف اشارہ جیب میں ہوگی اس کو نکال لیجیے گا تو یہ عمار صاحب جی کی روایت بیان کی آگے دو قسم کی اور روایتیں اور روایتوں کا ڈھیر لگا دیا تھوک کے حساب سے روایتیں یہاں پہ ذکر کی دوسری قسم کی روایت جو ہے وہ ترجیحی ہے اس میں کے فضائل بیان کیے گئے کہ آزائے رزو کے ساتھ گنا کھلتے ہیں تو اس کے زیر میں بہت ساری روایتیں بیان کی اور ظاہر ہے کہ ان روایتوں میں جو تقریبات بیان کی گئی اور جو اثر مرتب بیان کیا گیا وہ اصل کا ہے تاکہ مچا کر اگر بسا کرے تو یہ قدرت حاصل یہ ہے کہ جیسے سر کو بارے میں کہ جب آدمی بسا کرتا ہے تو وغیرہ وغیرہ لیکن اگر کوئی مسا کیا جائے اگر سر کو دھو لے تو وہ قدرت اس کے اوپر مرتب نہیں ہوگا اسی طریقے سے یہاں پر اور وہ یہ ہے کہ جب آدمی پیر ہوتا ہے تو جل کر کوئی گناہ کیا ہوا ہوتا ہے گناہ تذیرہ تو وہ گناہ تذیرہ اس پیر کے سے وہ بہت ہو تیسری قسم کی روایت ترغیبی ہے اور اس میں بتلایا گیا ہے کہ اگر پیر کا کوئی حصہ اگر چھوٹ جائے لاپرواہی سے کوتاہی سے سے تو اس کے بارے میں سخت فرما کے ویل نیل تو اس سلسلے میں بھی بہت ساری ہے حضرت دلالت کرنے یہ روایتیں تقریباً مانا کے اعتبار حد اچھے تواتر کو پہنچ جاتا ہے تواتر مانوی یعنی اتنی روایتیں کہ ان کو جمع کرے تو ان کا سب کا حاصل اور مشترک جو مضمون ہے وہ حد تباتر تک پہنچ جاتا ہے اور ان تمام روایتوں سے مشترکہ فرض رسم ثابت ہوتا ہے نہ کہ مسئلہ وغیرہ وغیرہ یہ پہلی روایت پہلے قسم کی روایت ہے آگے دوسری قسم کی روایتیں ترغیبی ہوئی جس میں فضیلت بیان کی گئی ہے پہلے ہونے بإسنادهما إليها وبه قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا حمياني وقال حدثنا سيف بن ربيع آه، عن حتى يسيل الماء نعم. على ذقنه ثم يغسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه ويغسل رجليه حتى يسيل الماء من قبل كعبيه ثم يقوم فيصلي ركعتين إلا غفر الله له ما سلف من ذنبه وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد محمد بن حشيش البصري قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا قيس فذكر مثله بإسناده وبه قال حدثنا محمد بن الحجاج الحرمي قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن أبي قلابة عن شرحبيل بن سندي أنه قال من يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمرو بن عبسة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فإذا مسح برأسه سقط خطايا من أطراف شعره فإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه من بطون قدميه وبه قال حدثنا بحر قال حدثني ابن قال حدثني معاوية بن صالح بن حبيب وابي طلحه عن ابي امامه الباهلي يا رسول الله كيف الوضوء قال اذا توضات فغسلت يديك ثلاثا ثلاثا فقالت فاذا مضت واستنشقت من منكريك وغسلت وجهك وذراعيك الى وذراعيك الى المرفقين وغسلت يديك الى وغسلت من امام الخطاياك فهذه الاثار دليل على ان ذكر فرمایا ہے بالوں کے اثرات سے گناہ گھر جاتے ہیں بال بالوں کا ہے شادی کے بالوں کو کیا گمار کے اثرات سے کیا مراد مراد میں اثرات سے یعنی حال بڑھ کے مراد دیا ہے جبڑے گفتگو میں بات چیت میں استعمال ہوتے ہیں ہیں ایک مانا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی جائیں کسی کا تعاف کریں تو وہاں داڑھی کے آڑ میں کچھ ڈال وہ کیا ہے یہ داڑھی کے آر میں شکار ہے نے اس کو بلایا جب دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے تو پھلوا لگے پھلوز اچھے لگے تو اس اعتبار سے یہ داڑھی داڑھی کے بھی مبتلا ہو گئی تبان داڑھی بھی تبان گنا میں مبتلا ہو گئی تو اس لیے اطراف شار سے اگر یہ ہمارا برا دیا جائے تو یہی تعویل ممکن ہے یا نہیں ارے کسی نے یہ بتلایا تعویل ये दिन का दिन लोगों को पार जी अच्छा जी फिर क्या فهذه الآثار تدل أيضا على أن رجلين فرضهما الغسل لأن فرضهما لو كان هو المسح لم يكن في غسلنا ثواب فلا ترى أن الرأس الذي فرضه المسح له ثوابا في غسل فلما كان في غسل القدمين ثواب دل ذلك أن فرضهما هو الغسل یہ کی روایتیں یہاں سے شروع کر رہے ہیں جس میں پیر کے کچھ چلے جانے پر غریب غریب ہوگی جبکہ اس کا فریضہ کیا ہو رسم ہو جی جیسا لاکھ آپ کے دونوں معنی آپ کر چکے ہیں یا تو اپنا ظاہری معنی مانا ہے یہ ہوگا یہ ایڑی جلیں گی اور یہ جو جگہ خشک رہ گئی ہے ظاہر ہے کہ ظاہر یہ صورت کی تکلیف صرف ایڑیوں کو ہو اور باہر وجود اس سے خارج ہو ظاہر یہ مشکل ہے اس لیے کہ ایک سے بھی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے تو گا تو یہ آسار لیکن تکلیف پورے وجود کو اور یہ مراد یہ ہے کہ آسار گریف کیا ہے آسار ایڈی وارے جی เราก็มีเงินได้เรารู้ด้วยเรามี فأتى على ماء بين مكة والمدينة إليهم طريقا من مكة هاو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا رجل يصبغ الوضوء وبه قال حدثنا أحمد بن داوود قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا أبو عبانة عن أبي بشر يوسف بن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال دخل عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا فلا نكتب ونحن نتوضأ ونحن فلا نكتب أرهقت قريب ومن أساس المعاد قريب أعوي هذا فقط اکثر حضرات میں ایک روایت محسوس نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ خفیف بجلے رسم خفیف کی طرف اشارہ ہے اور اس کے علاوہ روایت میں یہ بھی تھا کہ تہذا وضو مندم یہ دیکھ یہ وضو اس کا ہے کہ جس کو حدث نہیں ہے وہ پہلے سے ظاہر ہے ظاہر ہے کہ وہ ہاتھ گیلا ہاتھ لے کر اگر چہرے پر جاری روایت کے مطابق مسا کر لیں آزائے وضو پر تو وہ بھی کوئی قابل اس نہیں یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ طاہر ہونے کے لیے آیا غسل ضروری ہے یا نہیں لیکن ایک آدمی پہلے سے پاک صاف طاہر ہے وضو پر وضو اگر کر رہا ہے تو دوسرے وضو کا اس پاک ضروری نہیں ہے بلکہ تھوڑا بہت قبل کے مار دے اور مسا کر دے تو جب بھی اس کے لیے کفایت کرے گا اس لیے وہ روایتیں قابل استدلال نہیں ہے ان احتمالات اور توضیحات کی وجہ سے جی آگے امام صاحب اللہ نقل اور جب کے سلسلے میں کچھ روایتیں اور یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دونوں قسم کی روایتیں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود فریضہ رقم کا ہے فصا کا نہیں ہے سوائے جو اصول اتفاع میں تجویز کی حالت کری کہ حالت تحفظ کے لیے رقم ہے اور حالت حالت تحفظ کے لیے اچھا ہے اور حالت تجزیے میں رتن واجب ہوگا لیکن دونوں قسم کی روایتیں موجود ہیں اور اسی روایتوں کو آگے بھی کرتا پا رہے ہیں جی یعنی یہ اچھا ہوگا سب جو دو اور جو ہے یہاں کوئی جو ہے کا انگار اور اس کا معاملہ ہوگا جی الحي وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا يعقوب بن اسحاق قال حدثنا عبد الله بن سعيد ووهيب بن خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم انه قرأ كذلك وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا يعقوب منصوب والی روایت میں یہ توجہ کرتے ہیں جر پڑھنے والے سب تو آپ جر والی روایت میں توجہ لیکن وہ منصوب والی روایت میں بھی توجہ کرتے ہیں کہ اصل شراب تو ہے جر کی لیکن جہاں پر نصب آیا اس میں وہ توجہ کی ہے کیا ہے توجہ ہاں بھائی نصب کی روایت میں توجہ کی جائے اور جر کے تابع کر دیا جائے ہر کن نصب کی طرف میں مقبول معقو ہوگا ماقبل کے لیے اور یہ بم سب کے ماتے داخل ہوگا ہاں جی اور وقت آ رہا موقع پاؤں ہو کے قبیل سے منصوب بن ازیل حافظ بعض لوگوں نے یہ توجہ کہ منصوب بن ازیل حافظ لیکن یہ توجیح کا کوئی قرینہ نہیں ہے اس کے برعکس توجیح میں تو قرائن موجود ہیں لیکن یہاں اتنی ساری روایتوں کے بعد نصب کی روایت کو جر کے تابع کر کے مسح کا اس پر حکم لگایا جائے بظاہر یہ ہے کہ ان ساری روایتوں کی توجہ اور تعویل کرنا بہت مشکل ہے جو حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے اس کے معنی کو ایسی روایت سے تبدیل کریں یا ایسی طرح سے تبدیل کریں کہ جس کا کوئی سرینا موجود نہ ہو اس درجے کا کہ اس تواتر میں کہ حکم تبدیلی پیدا کی جا سکے جی وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد الوارث عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مثله وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا سعيد بن منصور قال سمعت شيئا يقول حدثنا خالد بن حسان بن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قرأ كذلك وقال عاد الى غفله وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا يعقوب قال حدثنا حماد بن سلمه عن كيس بن مجاهد قال رجع القراء الى الغفل وقرا وارجله ونصبها وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو داود قال حدثنا حماد فذكر باسناد مثله وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا يعقوب قال حدثنا سفيان بن عيينه عن هشام بن عروه عن ابيه مثله وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ابو الدياح عن شهر بن حوزن مثله یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے حضرت شعبی فرما رہے ہیں کہ قرآن کا نازل ہوا کے ساتھ اور سنت ہے نصل کے ساتھ بظاہر تو یہ قرآن اور حدیث میں تعارف قرآن کا کہتا ہے کہ نشا کریں اور حدیث کہتی ہے تو ظاہر تو یہی مارا موسم ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے حدیث قرآن کے یہ متناسب نہیں اور اس کے معارض نہیں تو حضرت شادی کے دور کا مطلب یہ ہے حضرات نے بیان کروایا کہ قرآن تو نازل ہوا ہے جر کے ساتھ اس کا بظاہر تقاضا ہے مسا کا قرآن نازل ہوا یعنی قرآن کی ایک طرح پیچھے گزری وہ تو ہے کثرے کے ساتھ بار جو کو اس کا مظاہر تقاضا مسا کا ہے لیکن حدیث نے یہ بات بتلا دی کہ یہاں پر مسا نہیں ہے بلکہ یہاں پر عمل فرضیت غفل کی ہے اب کچرا کیوں آیا جر کیوں آیا اس کی مختلف یہ توجیحات جو آپ کر چکے ہیں وہ مشہور ہے تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کہ قرآن کثروں کے ساتھ بظاہر متاثر درارت کرتا ہے لیکن حدیث نے اس کی وضاحت اس کی تفصیل اس کا ضیاع وجوب غفل سے کیا جی وبه قال حدثنا ابن مجروح قال حدثنا ابو داود عن قرة عن الحسن عن مرقعة كذلك وقد روي جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يقتلون فمما روي في ذلك ما حدثنا حسين بن مسلم قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان بن جبير بن علي بن ابراهيم قال قلت للاسود كان عمر يوم يأكل فقال نعم كان يأكل ما غفنا وبه قال أبو رواه بن الخلق قال حدثنا يوسف بن عظيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مغيرة عن ابراهيم قال توضى عمر رضي الله تعالى عنه فغسل قدميه وبه قال حدثنا محمد بن مجاهد قال حدثنا ابو ربيعه قال حدثنا ابو عباده عن ابي حمزه قال رايت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ياكل رجليه ثلاثا ثلاثا وبه قال ربيع وبه قال حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا ابو الاسود قال اخبرنا ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن عن ابن المدني قال رايت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يتولى مرة وكان اذا غسل ذراعيه ان يبلغ مثل العبد ويديه الى مثل الساق فقلت له في ذلك فقال اريد ان اكون غرتي اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي ياتون يوم القيامه غرا محجلين من الوضوء ولا ياتي احد من الامم كذلك وبه قال حدثنا ابن مردوح قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بكر عن مجاهد انه ذكر له الحرمين فقال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يغسل رجليه غسلا وانا اسكب عليه الماء سكبا وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد السند قال حدثنا شعبة عن ابي بكر مجاهد عن ابن عمر مثله وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان انه كان ياخذ رجليه اذا تولى وبه قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا عبد السلام عن عبد الملك قال قلت لعطاء ابلاغك عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مثلا قال لا وقد ذهب اسی طریقے سے پیروں کا وظیفہ بھی آپ معلوم ہوا کہ پیر کو سر کے ساتھ زیادہ مشاورت ہو تو پانی نہ ہونے کی صورت میں پیر کا روشن ہے آپ پانی ہونے کی صورت میں بھی ہم نے کی جاتا ہے رات کا ہاڑے کا سارا پڑ گیا ہے اس کا اپنے اشتہار کو نہیں کیا ہے اس کے اوپر ختم سر کے اوپر ہاتھ آٹھ روپئے ختم بلاؤ میں کتاب ہوتا ہے اس کو دس روپئے دے تو برابر والا اس کو دس روپئے دس روپئے دے گا ہم کو دے گا صاحب اللہ علیہ نے یہ جواب دیا ہے جی کہ اگر یہی مسئلہ ہے تو چاہیے کہ اس کی صورت میں بھی جب پانی ہو تو صرف سارے بدن کا وظیفہ ثابت ہو جانا چاہیے اگر پانی نہ ہو تو حکم کیا ہے جی؟ پانی اگر نہ ہو تو وہی حکم ہے تو سمجھنے کا کے مسئلے میں صرف چہرے پر چہرے پر بچا کرو اور ہاتھوں پر طے مجھے ہی دن چاہیے کہ سات مت سے بچا کر تو پانی نہ ہونے کی صورت میں پورے بدن کا وظیفہ ساپت ہو گیا بلا بدن کے جیسے پیر کے بارے میں آپ نے کہا تو اس کا تقاضا یہ ہے जब पानी हो तो उसमें तेल तो वो كان فرضه في حال وجود الماء هو وكذلك أيضا لا يكون سقوط فرض الرجلين في حال عدم الماء لا إلى بدن بدليل أن حكمهما كان في حال وجود الماء والمسخ فبطلت بذلك علة المخالف إذا كان قد لزمه في قوله مثل ما لزمه لزم خصمه. یعنی يعني جو اس نے اپنے خسم پر جو بات لازم کی तो صورت میں بھی یہی بات اس کے ذمہ لازم ہے حالانکہ وہ اس کا قائل نہیں جی بسم الله الرحمن الرحيم باب الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا وبه وبالسند المتصل منا إلى الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وبركاته آمين قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان الفقه صلى الصلوات بوضوء واحد وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا قال حدثنا ابو عاصم وابو حذيفه قال حدثنا سفيان عن علقمه بن مرثد عن سليمان بن بريده عن ابيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة خمس صلوات بوضوء واحد ومسى على خفيه فقال له عمر صنعت شيئا يا رسول الله لم تكن تصنعه فقال عمن فعلته يا عمر وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان قال حدثنا علقمة عن سليمان عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ لكل صلاة فذهب قوم إلى أن الحاضرين يجب عليهم أن يتوضأوا لكل صلاة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك أكثر العلماء فقالوا لا يجب الوضوء إلا من حدث وكان مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق ما ذهبوا إليه في ذلك ما حدثنا يونس قال حدثنا قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد وابن جر وابن وابن, وابن, وابن وابن جريج وابن سمعان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عنهم قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من الأنصار ومعه أصحابه فقربت لهم شاة مصرية فأكل وأكلنا ثم حانت الظهر فتوضأ فصلى ثم رجع ثم رجع إلى فضل طعامه فأكل ثم حانت العصر فصلى ولم يتوضأ قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أنه صلى الظهر والعصر بوجوده الذي كان في نفسه وقد يجوز أن يكون وجوده لكل صلاة على ما روى بريدة كان ذلك على التماس الفضل لا على الوجوب فإن قال قائل فهل في هذا من فضل فالتمس قيل له نعم قد حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد زياد بن أنعم عن أبي غطيف الهذلي قال صليت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم الظهر فانصاف في مجلس داره فانصرفت معه حتى إذا نودي بالعصر دعا بوضوء فتوضأ ثم خرج وخرجت معه فصلى العصر ثم رجع إلى مجلس ورجعت معه حتى إذا نودي بالمغرب دعا بوضوء فتوضأ فقلت له أي شيء هذا يا أبا عبد الرحمن الوضوء عند كل صلاة فقال وقد فطنت لهذا مني ليست بسنة إن كان إن كان لكاف وضوء وضوئي لصلاة الصبح صلواتي كلها ما لم أحدث ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طول كتب الله له بذلك عشر حسنات ففي ذلك رغبت يا ابن أخي فقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فعل ما رضى عن بريدة, بريدة لإصابة هذا الفضل لا لأن ذلك كان واجبا عليه وقد روى أنس بن مالك أيضا ما يدل على ما ذكرنا وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة بسم الله الرحمن الرحيم يا باب گا اس کا منشے اختلاف قرآن کریم کی آیت قرآن کریم ہے آیت وضو میں فرمایا یا عمر ادا خم تم ادا خم تم ادا خم تم اور بظاہر اس کا معنی اور مفہوم ظاہری طور پر یہی ہے کہ جب جب جس وقت بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو تو آج کے اس ظاہری مارا اور موقع سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو ضروری فضا تم تمہیں لسلا سے سب سخت لو تو اسی کو بعض حضرات نے اپنا مسلک قرار دیا ہے اصحاب ظواہر ہے اور کچھ یہ وجمہ تم شیعہ بھی ہے اور انہوں نے یہ تھوڑا سا فرق بیان کیا کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے جو کئی نمازیں فتح مکہ کے موقع پر پڑھی تو وہ حالت سفر میں اور حالت حضر میں آپ نے ہمیشہ ہر نماز کے لیے وضو فرمایا تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اپنے معمول سے ہٹ کر معمول کیا تھا حالت اقامت میں وضو لکل سلاتے جب ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی تو حضرت عمر نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے قصدن یہ بات کی ہے یہ عمل قصدن کیا تاکہ لوگ دیکھیں اور یہ نہ سمجھیں ان قائدین کے اعتبار سے مانا یہ کہ سفر اور حضر کا ایک حکم ہے لہذا وہ حکم الوضو لکل کل یہ حضر کے لیے ہے لیکن سفر میں کچھ جائز ہے اس لیے انہوں نے سفر اور حضر میں فرق بیان کیا اور بعض لوگوں نے کہا کہ سفر اور حضر میں قرآن کریم کی آیت میں کوئی فرق نہیں تو قرآن کریم کی آیت کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے سفر میں ہو یا حضر میں ہو جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو جبکہ جمہور حضرات علماء کو کہا اور حضرات صحابہ اس بات کے قائل جیسے کہ آنے والی روایات میں آپ نے پڑھا کہ اس میں یہ امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے دو جواب دیے ایک جواب کا حاصل یہ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ بعض روایتوں میں وضو وضو کی فضیلت وضو تو ہے لیکن اس وضو پر وضو کرنے کی بشارت فضیلت اور اس کی برکت بیان کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک احتمال یہی ہے کہ آپ نے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے نہ کہ وجوب پر عمل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جبکہ آپ نے خود امت کے لیے فضیلت بیان فرمائی تو اسی فضیلت کی بنیاد پر آپ نے ہر نماز کے لیے ایک آپ نے یہ توجہ بیان کی جیسے کہ حضرت عبداللہ محمد کہ یہ نماز یہ ہر نماز کے لیے فرضیت امت کے لیے نہیں بلکہ آپ کے ساتھ مخصوص امت کے لیے نہیں بلکہ آپ کے ساتھ مخصوص تھی لیکن بعد میں جب اس پر عمل آخری عمر میں مشکل ہونے لگا تو اس کی جگہ پر مسواک کو فرد قرار دے دیا گیا وضو کے بدلے میں تو یہ مسواک ہر نماز کے وقت وضو کا بدل قرار دیا گیا لیکن یہ حکم بھی آپ کے ساتھ خاص ہے امت کے لیے یہ حکم نہیں اس لیے کہ امت کے لیے تو یہ کہ لولا ان خود کا اعلیٰ امتی لامر تو ہوں سواق کا حکم ہے تو اس سے امت کو مستثنا قرار دیا گیا کہ امت کے اوپر نہ تو شروع ہی سے وضو صلاح پر اور نہ اس کا بدل مسواق کو قرار دیا گیا ہاں مسواق کی ضرورت سے کی گئی لیکن ہر نماز کے وقت مسوق کرنا تو ضروری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آخری عمر کے حصے میں یہ مسواق یہ بدل کر بات ہے جو روایتیں ہیں بعض حضرات نے قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کو رد کیا ہے اور فرمایا کہ اس آیت سے استدلال کرنا چاہیے نہیں اول تو حضرات صحابہ کا عمل اور دوسری یہ ہے کہ یہ احتمال کہ اس میں عدل و ثواب اور ظاہر ہے کہ جس نس میں احتمال پیدا ہو جائے غیر مطلوب تو اس سے مطلوب ثابت نہیں ہوتا ساتھی لیکن ایک فرق اگر ہم اس کو تکلیف ہم کو تو آپ نے بغیر محسوس کیا نہیں کیا کہ یہ آپ کی خصوصیت ہے اور اس خصوصیت پر ظاہر ہوتا ہے لیکن یہ کرنے کے درجے میں ہے کوئی روایت ایسی محسوس نہیں جس میں وضو کی فرضیت بالکل صلاح آپ کی مطابق تو اس لیے اضافوں کو میرے سلاد جہاں امت اس کا مخاطب وہیں نبی بھی ہوتے کہ مخاطب ہے اور یہ حکم سب کے لیے لیکن آیت سے استعمال یہ اس کے اعتبار سے صحیح نہیں کہ انہوں نے ایجاد دلی کا معنی اور موضوع دیا ایجاد دلی کہ ہر ہر وضو میں ہر ہر نماز کے وقت وضو ضروری ہے لیکن یہ استعمال اس وقت صحیح ہوتا جب کہ کوئی کلی کا سور اور ایسا لفظ جیسے کہ قدیہ ارزیا اور قدیہ شرطیہ میں آپ نے پڑھا ایجاب کلی یا سرد کلی یا سرد جزوی ایجاب جزوی کے کچھ سور ہیں اور وہ تدارت کرتے ہیں کہ زیادہ افراد مراد ہیں یا جمی افراد مراد ہیں یہاں پر یہ قدیہ شرطیہ ہے میں ایجاد دلی کا سور کل لمحہ آتا ہے ادا نہیں آتا اور یہ فور نہ ہو تو آپ نے کہا کہ یہ قضیہ محملہ ہوتا ہے جو ایجاد جزئی کے حکم موجودہ جزیہ کے حکم میں ہوتا ہے جی اگر سور نہ ہو تو وہ قضیہ محملہ ہوگا جیسے اناس قلت سے کل الناس بعض الناس نہ ہو اناس سے کوئی حکم لگائے تو یہ قضیہ معاملہ ہوگا اور قضیہ معاملہ جو ہے وہ موجودہ جزیا کے حکم میں ہوتا ہے تو آج کا مطلب کیا ہوا کہ ہر وضو کے وقت ہر نماز کے وقت وضو واجب نہیں بلکہ کب و انتم مہد سور اسی لیے یہ قید لگاتے ہیں معروف ہے وانتو محد تو یہ معلوم ہو گیا کہ تمام وقت میں نہیں لیکن کوئی وقت تو ہوگا نا کہ فخ سیر عمر کے ساتھ غسل کو واجب وضو کو واجب کیا تو وہاں تو محسوم سے اس کی تعین ہوتی ہے اور اس کا کرینہ کیا ہے کرینہ کی آیت سہارت حاصل کرنے کے دو صورتیں ایک غسل ہے اور ایک وضو ہے اگر حد سے اکبر ہو تو غسل ہے حد سے اثر ہو تو وضو ہے جو حکم غسل کا ہے وہی حکم ایک مرتبہ غسل کر لیا آپ نے اس وقت تک دوبارہ غسل واجب نہیں ہوگا جبکہ موجب غسل ابھی ثابت نہ ہو ایسے ہی وضو جب کر لیا تو یہ اس وقت تک دوبارہ فرد واجب نہیں ہوگا جبکہ موجب وضو یعنی حدث کوئی پیش نہ آئے اور کرینہ جو ہے وہ تیمون کی آیت ہے کہ قرآن کریم نے غسل کے لیے شرط لگائی کہ وہ ان ان تم کن تم جو نو بند سپتاح ان کن تم ارے سراتن شرط ہے یا نہیں تو وہ غسل میں تو یہ نہیں کہتے وضو میں تو کہتے ہیں کہ وضو ہر نماز کے وقت لیکن غسل کے بارے میں کچھ نہیں کہتے تو غسل کے لیے قرآن کریم نے شرط لگائی ہے جنابت کی کہ جب حالت جنابت میں ہو اور اسی طریقے سے آگے کہ اور جا جاحدم من الغائط اور نامست النساء گویا کہ غسل کا اور وضو کا دونوں کا تذکرہ فرمایا اور غسل کے لیے جنابت کی شرط لگا دی اور حدت تو اسی سے ثابت ہے کہ اور جا احدم ان کو مل اس سے حدت ثابت ہوا وین ان کو جنوبن سے جنابت شرط ہوئی تو جنابت کی صورت میں غسل ہے اور حدت کی صورت میں اور حکم اور اس کا دونوں کا ایک حکم ایک ہے کہ جب ایک دفعہ تہارت حاصل ہو جائے گی تو یہ مرور وقت سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ کوئی حدت پیش پہ نہ آ جائے تو اس لیے اس آیت سے یہ اصطلاح صحیح نہیں چینوں کی یہ آیت شریف دلیل ہے سرینا بھی ہے کہ غسل اور وضو کے چونکہ ایک حکم ہے اور اس میں قرآن کریم نے جو حکم لگایا ہے وہ ان کنتم جنبن سے تو وضو کا بھی یہی حکم ہوگا بس فرق اتنا ہوگا کہ غسل کے وضو کے لیے حدث اکبر اور وضو کے لیے حدث اصغر یہ ہے جی مسئلہ جی وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بعض بن جرير قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ منه فقلت لأنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قال نعم قلت فأنتم قال كنا نصلي الصلوات بوضوء فهذا أنس قد علم قد علم حكم ما ذكرنا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ير ذلك فرضا على غيره وقد يجوز أيضا أن يكون كان يفعل ذلك وهو, وهو واجب ثم نسخ فنظرنا في ذلك هل نجد شيئا من الآثار يدل على هذا المعنى فإذا ابن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا وهبي قال حدثنا ابن قال حدثنا ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال عن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عنه قال قلت له أرأيت توضأ توضأ ابن توضأ توضأ ابن عمر توضأ توضأ क्या توضأ ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنه क्यों شك هو رأيك تردد هي तरद्दुद है هي कैसे تبرع تبرع ما کا صيغه یار كان مشكله ہے لكل صلاة طاهرا كان او غير طاهر عما ذاك قال حدثتني اسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم يرى أن به قوة على ذلك فكان لا فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة ثم نسخ ذلك فثبت بما ذكرنا أن الوضوء يجزئ ما لم يكن الحدث فإن قال قائل ففي هذا الحديث إجاب السباك الصلاة فكيف لا توجبون ذلك وتعملون بكل حديث إذ كنتم قد عملتم ببعضه قيل له قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خص بالسواك لكل صلاة يعني یعنی اعتراض کیا گیا ہے کہ جب وضو کا بدل مسواک ہوئی تو چاہیے کہ مسواک بھی ہر ہر فرد پر واجب ہونا چاہیے لیکن آپ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ امت پر پہلے بھی وضو واجب نہیں تھا اور مسواک اس کا بدل بھی نہیں ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حکم یہ خاص تھا تو اس لیے اس پر اشکال نہیں جی فإذا علي بن پیدا علی ابنما بدن قلح قالحد دسنا یاقونی ابراہیم اقالح دسنا ابیانی إسحاق قال حدثني عمي عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسباك عند كل صلاة وبه قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا يحيى يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن قال حدثنا عبد الله بن يسار عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن نبي الله صلى الله عليه وسلم كذلك وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن خلف خلف خارج قال حدثنا هشام بن حسان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر هذا حديث غريب ما كتبناه إلا عن ابن مرزوق وبه قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم الحارثي التيمي عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وبه قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني سعيد المقبوري عن عطاء مولى أم صبية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وبه قال حدثنا يونس وابن أبي عقيل قال حتى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم, لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي رضي الله تعالى عنه أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسباك مع كل وضوء وبه قال حدثنا يونس قال أخبرنا أنس أنس بن أنس بن عياض عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسباك عند كل صلاة. एक और بسم اللہ الرحمن ابھی ایک روایت اور پڑھ لے بس بسم اللہ کی ضرورت نہیں کل جی قال حدثنا رجوع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا حماد بن سلمة وقال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعنه عن سعيد عن سعيد بن المقبري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله جی اب یہ قال حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا ابن عيينة عن ابي الدينار عن الارج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم يرفعوهم مثله فثبت بقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان شق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة انه لم يامرهم بذلك وان ذلك ليس عليهم عليهم بفير دفاع ذلك عنهم وهو المجعول بدلا من الوضوء لكل صلاة دليل على ان الوضوء لكل صلاة لكل صلاة لم يكن عليهم ولا أمروا به وأن المامور به النبي صلى الله عليه وسلم دونهم وأن حكمه كان في ذلك غير اس کا ترجمہ ذرا سا دیکھ لیں <clears throat> کہ اس حکم کا وفی ارتفاع ذالک عنہم <clears throat> امت سے اس کے ارتفاع میں اور وہ کیا ارتفاع کہ وہ مجعول بدلا من الوضو کہ وہ مسواق جو بدل قرار دی گئی تھی وضو سے ہر سلاد کے لیے یہ دلیل ہے اس ارتفاع میں کہ وضو سلاطین امت کے اوپر واجب نہیں تھا اور نہ ان کو اس کا حکم دیا گیا اور اس کے معمور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہ کہ امت وہ نہ حکم کا نفیز علی کا غیر حکم ہی ہوا کہ اس مسئلے میں آپ کا حکم امت کے حکم سے برخلاف تھا فہذا وجہ و باپ من طریقے تفصیل عن آثار